دوران سفر نماز کو ادا کرنے کا طریقہ تو وہی طریقہ ہے مگر یہ ہے کہ رکعت میں فرض کی جو رکعتیں ہیں جو چار رکعتیں ہیں وہ دو رکعت پڑھی جائیں گی ان میں قصر کی نیت کی جائے گی البتہ جو تین رکعت ہیں جو دو رکعت ہیں وہ تین تین ہی پڑی جائیں گی دو دو ہی پڑی جائے گی زہر کی اثر کی عشاء کی چار فرائض وہ دو فرائض میں تبدیل ہو جائیں گے البتہ نیت سب کی قصر کی جائے گی البتہ سنن جو سنت موقع ہے ان کو پڑھنے کا حکم ہے کوشش کی جائے اگر ٹائم ملتا ہے موقع ملتا ہے تو ان کا ادا کیا جائے اگر بہت جلدی ہے تو صرف فرض اور واجبات ادا کر لیا جائے یہ صرف دار کی طرف سے رعایت ہے اچھا یہ دوسرے بھائی میں پوچھا تھا کہ مور کے پر جو ہیں وہ لوگ قرآن شریف میں رکھ لیتے ہیں اور اسے متبادل سمجھتے ہیں پاک سمجھتے ہیں کیا تو یہ جو آنسو پینے والا سلسلہ ہے ہاں۔ یہ بھی کوئی بارجوکل کوئی پروف تو نہیں ہے لوگوں کی اپنی کہانی ہے کہ جناب وہ ان کا اپنا ایک طریقہ انہوں نے وضع کر لیا فرض کر لیا جی، جی، جی۔ ہاں البتہ مطلب برل جو بھی ہے یہ مور کا پر میں اگر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے تو رکھ تو سکتے ہیں گریز کیا گیا ہے اچھا لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ مور جو ہے وہ جنت پرندہ ہے اور اور وہ جنت سے آیا ہے لہذا اس کا پر بھی جنتی ہے اور وہ رکھ لیا قرآن شریف میں مطلب بس لوگوں کے اپنے تصورات بکری بھی جنت کے جانور ہے حدیث کریمہ میں آیا تو بکری کے بال بھی رکھنے چاہیے ہاں اس کا مطلب تو پھر یہ ہونا چاہیے گھوڑا کے بارے میں بھی آیا کسی شکل میں ہوگا ناظر محترم دیکھیے یہ سوال میں نے جان بوجھ کر اس لیے کیا ہے کہ ہمارے ہاں روایتیں کچھ اس طرح چل رہی ہیں یہ مور کی روایت جو بھی سنائی کہ مور یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے یہ کہانیاں ہیں قصے ہیں مفروضے ہیں مور کا پر یہ کہنا کہ مور جنت کا جانور ہے تو مفتی صاحب کہتے ہیں بکری اور گھوڑے کے بارے میں بھی یہی آیا ہے تو پھر کیا بکری کے بال اور گھوڑے کے بال بھی معتبر نہیں ہے اول نہیں رکھنا چاہیے اور قرآن حکیم بہت مقدس کتاب ہے اس کا احترام کرنا چاہیے اس کی عزت کرنی چاہیے اور ایک چیز اور بھی میں درخواست کرنا چاہتا ہوں وہ مسجدوں میں ہمارے ہاں جو حضرات قرآن شریف پڑھتے ہیں یا جو ویسے حضرات وہ قرآن حکیم کو انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد الٹا رکھ کے چلے گئے مطلب سورج فاتحہ ایسے الٹا رکھ دیا کھڑا کر دیا وہ جو ہے کسی کتاب کے سہارے سے تو ذرا اس بات کا خیال رکھا جائے قرآن بہت احترام کی چیز ہے اسے اسے سیدھا رکھنا چاہیے اسے الٹا ٹیڑھا رکھنا یہ کرنا اس کا احترام اس لیے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قینوں میں جب تک ہم ادب نہیں کریں گے اس وقت تک اس قرآن سے اور اس علم سے ہم کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے یہ تو ہے ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے اگر ہم اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا احترام بھی ہم پر واجب ہے بہرحال ایک بات تھی جو آپ تک پہنچانا چاہتا تھا ہمیں ہمارے ساتھ کالرس ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جناب حضور ٹھیک ہیں اللہ کا شکر اللہ صاحب السلام علیکم حضور وعلیکم السلام آپ کو دراز عمر بالخیر فرمائے حضور میں دو سوال کرنا چاہتا ہوں جی. جی جی حضور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ مسجد کی وہ کسی کو اعتکاب بیٹھنے سے منع نہ کر سکتی اگر کوئی شر پسند آدمی ہو مسجد کے معاملات کو خراب کرنے والا ہو شور شرابہ کرنے والا ہو لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو تو کیا ایسے شخص کو مسجد کی انتظامیہ اعتکاب سے منع کر سکتی ہے اور حضور میرا دوسرا سوال یہ ہے سرکار کہ کیا فنا مسجد میں جانے سے اعتکاف ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے چاہے ضرورت کے راحت جائے یا بلا ضرورت جائے دونوں صورتوں میں کیا حکم ہے جی۔ کہ اگر وضو کی ٹوٹیاں جو ہیں ادھر چلا جائے یا مسجد میں جو امام کا حجرا جو مسجد کے بالکل متصل ساتھ میں ہے ادھر چلا جائے تو اعتکاف ٹوٹتا ہے یا صحیح بات کرتے ہیں ایک ہاں۔ کالر لے لیں ذرا پھر بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی. سر میں سکھر سے عزما بات کر رہی ہوں عزما عبد الرحید جی. سر میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب سے کہ ماشاءاللہ سے میرے چھ بچے ہیں اور اب مجھے ساتھی دیکھ رہی ہے اور مسئلہ یہ تھا کہ میری طبیعت بھی بالکل خراب رہتی ہے میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی بس آتی بچے کے بعد جو ہے نا میں آپریشن کروا دوں بچے بند کروا دوں اس بارے میں مفتی صاحب کی کیا رہے بچے بند کروانے چاہیے یا وقفہ کروانا اگر میں وقفہ کرواتی ہوں تو میری طبیعت بہت کنٹینیو خراب رہتی ہے میری جو ہے نا بلیڈنگ بند نہیں ہوتی بارہ بارہ مہینے یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے بات کرتے ہیں ناظر محترم یہ آپ کی طرف سے کالس ہیں ہم آپ کے کالس کے منتظر ہیں پروگرام خالد آپ کا پروگرام ہے اور جن مسائل پر ہم بحث کر رہے ہیں یہ تو بالکل ایسے مسائل ہیں تو ہر آدمی سے کو ان سے واسطہ پڑتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں آپ کی شرکت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آپ جو چیزیں پوچھا مثال کے طور سے ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ انتظامیہ جو ہے اگر کسی کوئی آدمی فساد پیدا کرنے والا مفسد ہے اور شور شرابہ کرے گا لڑے جھگڑے گا ہنگامے کرے گا مسجد میں آ کر تو کیا ایسے شخص کو روکا جا سکتا ہے جی ہاں بالکل ایسے شخص کو روکا جائے اور اس کو روکنا ضروری ہے تاکہ دیگر لوگوں کے احتکاب کو خراب نہ کرے مسجد کی فضا میں پارشن پیدا نہ کرے وہ تو اچھا۔ ایسے مقصدین کو تو روکا جائے گا اسی طرح اور بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں یعنی شریک اعتبارات کو اگر لیا جائے تو اس کے تحت جو جو وجوہات آ سکتی ہے تو روک سکتے ہیں ورنہ بلا وجہ کے روک دینا اپنے پسند سے من پسند ناپسند ہونے کی وجہ سے وہ شرم گرہن بنا ہے اچھا ایک کال لے لوں پھر ان کا اگلا سوال السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی ڈاکٹر انکل آپ کو اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم وعلیکم السلام میں ماریا خان کراچی جی مجھے پتا ہے اچھا انکل پہلا کوشچن میرا یہ ہے احتکاب کے حوالے سے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں احتکاب میں بیٹھوں گی لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے پھر نہ بیٹھے تو اور نیت بھی نہ کی ہو کہ فرض ہے یا سنت ہے تو اس کے لیے حکم بتائیں اچھا۔ اور دوسرا ہے کہ اگر ہم کسی کمرے میں احتقام میں بیٹھے ہوں اور مخصوص کمرہ ہے وہاں ہم نماز بھی پڑھ رہے تو اگر ہماری بہنیں آ جائیں ہم سے باتیں نہ کریں لیکن نماز پڑھ کر پھر چلی جائے تو وہاں وہ آ سکتی ہے نماز اچھا۔ پڑھنے جی اور اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب نے جو مفتی صاحب نے جواب دیا تھا اللہ کے نام پہ چیزوں یعنی پکا کر لیکن میں دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم سب جیسے منت مانگتے ہیں کہ اگر یہ کام ہو گیا بکری جبا کریں گے یا ہم کسی مزار میں دیگ وغیرہ پکا کے لوگوں کو گرائیں گے تو وہ ہم خود کھا سکتے ہیں اچھا جی اور اگر کوئی داغ ہو خون کا تو دونے سے یعنی صاف ہو جائے لیکن داغ پھر بھی رہ جائے تو اس کے لیے کیا کریں اچھا ٹھیک ہے چلیے بات کرتے ہیں صاحب ان کا وہ امام صاحب کا حجرا جو مسجد سے کے حد سے باہر بنا ہوا ہے اس میں جا کر بیٹھ سکتے ہیں پہلے تو میں فنا مسجد کی وضاحت کر دوں کہ فنا مسجد وہ مکان المعد مسجد متصل بھی یہ اشبہ النظائر کے الفاظ قریباً قریباً میں نے بیان کیے ہیں کہ فنا مسجد وہ مقام ہے جو مسجد کی ضروریات کے لیے مسجد سے متصل ہوتا ہے یہ شرط ہے کہ مسجد کی ضروریات کے لیے مسجد سے متصل ہو تو وہ ایسی تمام جگہیں فنا مسجد کہلاتی ہیں تو چنانچہ وضو خانہ ہو گیا مسجد کے ٹوائلٹس ہو گیا ان کا راستہ عموماً حدود مسجد کے اندر ہوتا ہے یوں سمجھ لیجیے مسجد کی باؤنڈری وال کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ فنا مسجد ہیں البتہ کوئی چیز ایسی ہیں جو باؤنڈری وال کے اندر تو ہے مگر ان کا راستہ جو ہے مسجد کے اندر سے نہیں ہے ہاں، باہر سے ہے ٹوائلٹ ہاں، مسجد کے ایریے سے باہر نکل کے پھر اندر جانا پڑتا ہے تو پھر وہ فنائے مسجد میں داخل نہیں ہے تو ایسے مقامات جو فنائے مسجد میں ہیں ان میں جانے سے احتکاب ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا بعض علماء کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا لیکن درائل کی روشنی میں مجھ پر ظاہر ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اس سے احتکاب نہیں ٹوٹے گا اور اس میں و رضویہ شریف شاہد ہے اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ کی فتح وشمہ میں بھی اس قسم کی عبارت ہے بلکہ اشبہ نظائر کے حواشی جو ہے علامہ بحری رحمۃ اللہ تعالی نے جو بیان کی اس کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ان میں جانے سے احتکام نہیں ٹوٹے گا بلکہ مجھے یاد آیا علامہ امام برحان الدین رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب ہدایہ تجلی سیول المزید کی ایک عبارت ہے اس سے بھی یہی ظاہر ہے کہ فنائے مسجد میں جانے سے احتکام نہیں ٹوٹے گا تو ایسی صورت میں اگر امام کا حدرا وہ اس کا راستہ مسجد کے اندر ہی سے ہے حدود مسجد کے ہے تو پھر تو جا سکتا ہے اور اگر باہر سے اس کا راستہ بنتا ہے پھر نہیں جا سکتا مطلب امام صاحب کے حجرے میں چلے گئے امام صاحب دوست تھے اور وہ جا کے اعتکاف میں اپنا ٹائم پاس کرنے کے امام صاحب کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ باتیں کرتا رہتا ہے تو یہ تو پھر اس کو اعتکاف کی ضرورت کیا تھی جب ٹائم باتیں کر کے ٹائم گزارنا تھا تو اعتکاف نہیں چاہیے تھے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی ڈرامے بازی نہیں چلے گی ناظرین فنائے مسجد کے معاملات ہیں یہ ذرا غور فرمائیے جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ فنا مسجد کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جی مفتی صاحب ہاں بعض لوگوں کو دیکھا جائے پورا پورا احتکاب ہی فنا مسجد میں گزار دیتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے بستر لگے ہوتے ہیں بیٹھے اعلیٰ قسم کے کھانے لگے ہوتے ہیں اور جناب محبین مریدین اور دیگر لوگوں سے ملاقاتیں جاری ہیں عام عوام کا شیڈول الگ ہوتا ہے اور ان کا شیڈول الگ ہوتا ہے تو وہ عبادت سے بری ہوتے ہیں ان کا کام ملاقات کرنا ہوتا ہے تو یہ عجیب سے عجیب فنا مسجد کا غلط استعمال کیا جی۔ گیا ایک مسئلہ ہے شریعت کا اور بعض لوگوں کو تو یہ تک دیکھا گیا وہاں پہ جا کے فنا مسجد میں انہوں نے کچھ اپنے آفس بھی بنائے ہے وہ احتکاب بھی کر رہے ہیں آفس میں ڈیوٹیز بھی کر رہے ہیں حالانکہ شرن جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کریں جس میں عبادت کے علاوہ میں ذرا کال لے لوں مسجد سے مزید بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی میرا یہ سوال سے اچھا میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر سسر نے اپنے دماغ سے لیا ہو قرض تو سسر نہ ادا کر سک رہا ہو نہیں بہن دوبارہ معاف کیجیے گا مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات سر نے دماغ سے اگر قرض لیا ہو اور اب سسر سر نہ ادا کر سک رہا ہو حالات کاروباری حالات نہ ٹھیک ہو تو کیا دماغ میں سے کاٹ سکتا ہے اچھا۔ بغیر بتائے پوچھے کیونکہ اس سے وہ فیل کر سکتے ہیں اچھا چلو کرتے کرتے تو ناظرین مجھے فنائے مسجد سے مراد وہ حدود ہیں جو باؤنڈری مسجد کے اندر آتی ہیں اور مفتی صاحب جیسا فرمایا یہ تجربے کی بات ہے کہ فنائے مسجد کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے خیر سے بات کرتے ہیں کال لینے کے بعد السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام دیکھیے میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک بہت مسئلہ ہوا ہے میں اس بارے میں آپ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جی۔ کہ ابھی ابھی دو ماہ پہلے میری کہیں پہ میرا نکاح ہوا ہے نا تو میری رخصتی بھی ہو گئی تھی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے کہ وہ ایک وہ جو انسان تھا نا تو اس نے دو شادیاں کی ہوئی تھی پھر میں نے ان سے خلا لے لی تو ابھی میرے یہ کہ بہت مسئلے مسائل ہیں میری لائف میں میرے والد صاحب ابھی ابھی ابھی فوت ہو گئے ہیں تو مجھے کچھ ایسا وظاہر بتائیں میری ماں جو ہے وہ بہت پریشان ہے کچھ ایسا وظائف بتائیں کہ میرا کسی اچھی جگہ پہ رشتہ ہو جائے کچھ ایسا بتائیں اور دوسرا کوشچن یہ کہ میں نے ایسے کام پہ بیٹھنا ہے روم میں جس کمرے میں میں نے بیٹھنا ہے اس کمرے میں نیچے چپکلیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو کیا میں نیچے عبادت کر سکتی ہوں اوپر بیٹھ پہ سو سکتی ہوں یا میری سسٹر وغیرہ پہلے کمرے میں آئیں تو میں کیا ان سے بات کر سکتی ہوں یہ ساری باتیں میں نے آپ سے اچھا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے سوالات تھے کچھ اور ان کے جوابات جاری تھے کال لے کر میں وقفے پر گیا تھا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے وقفہ لیا تھا بہن عزما کا سکھر سے فون تھا اور یہ پوچھتی ہیں کہ ان کے بہت سے بچے ہیں آٹھویں بچے کے بعد کیا یہ آپریشن کرا کے سلسلہ منقطع کر سکتی ہیں دیکھیں ان کے لیے یہ تو جائز نہیں ہے کہ آپ زیادہ وقفہ بیمار ہو جاتی ہے ہاں دیکھیں مسئلہ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث کمار کا نہا رسول اللہ صلی اللہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ وسلم نے یعنی بالکل اپنے آپ کو اس صلاحیت سے محروم کرنے سے منع فرما دیا ہے تو اسے تبتل کہتے ہیں عربی زبان میں ہمارے یہاں پہ نس بندی کہتے ہیں آپریشن وغیرہ کروانا ہوتا تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ جس سے عارضی طور پر جو ہے پہلے سال کے لیے دو سال کے لیے چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے سلسلہ رک جائے تو یہ تو جائز ہے ان کے لیے لیکن مستقل طور پر اس کو بند کر لینا یہ شرم اجازت نہیں ہے یہ حکم میں ہے ماریہ کے سوالات تھے چار سوالات تھے میں چاہتا ہوں ذرا تیزی سے ان کے جواب ہو جائیں انہوں نے کہا کہ نیت کی تھی کہ اس مرتبہ اعتکاف میں بیٹھیں گے اور نہیں بیٹھ سکے تو کوئی بات نہیں جہاں احتکاف کیا وہاں ان کی بہنیں وغیرہ آ جائیں اور آ کر ساتھ نماز پڑھ لیں تو جائز ہے جائز ہے کوئی حرض نہیں اچھا یہ کہتی ہے منت کا کھانا جو ہم تقسیم کر منت مانی ہے اس کا جو کھانا لنگر وغیرہ ہم کر رہے ہیں ہم خود بھی کھا سکتے ہیں نہیں وہ نہیں کھا سکتے کہ صدقہ واجبہ میں سے اور صدقہ واجبہ جو ہے صرف صرف غربا میں استعمال ہوگا اور بندہ جو خود جس نے من مانے وہ نہیں وہ بھی نہیں کھا سکتے غریبی کیوں نہ ہو اچھا خون کا داغ کپڑے پہ لگ جائے اسے دھو لیا جائے لیکن داغ پھر بھی نظر آ رہا ہو تو کیا کپڑا پاک ہو جائے گا بالکل پاک ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں نشان باقی ہے تو اس سے کپڑے کی کپڑا ناپاک نہیں رہے گا بلکہ پاک ہو جائے گا سسر نے داماد سے قرض لیا تھا وہ پیسے نہیں دے رہے یا دینے کی پوزیشن میں کیا زکات سے پیسے کاٹے جا سکتے دیکھیں اس طرح پیسے سسر تو خیر الگ ہی مسئلہ ہے کسی بھی شخص اگر آپ کے قرضہ ہو اور آپ چاہیں کہ اس قرضے کو جو آپ زکات میں کاٹ لیں تو وہ شرن وہ زکات نہیں ادا ہوگی اس سے آپ کی اچھا جی،, جی کسی غریب آدمی کو قرضہ ہے جی جو اس قابل ہے کہ واپس نہیں کر سکتا تو کیا اسے زکوٰۃ سے منہا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس کو زکوات سے منہا بلکہ ہمارے فقہ فرماتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ اس شخص کو دے دیں کہ جناب یہ میری بال فرض آپ کا قرضہ اس کے اوپر دس ہزار روپے ہے اور دس ہزار روپے آپ کی زکات نکلی آپ نے دس ہزار روپے قرضہ مانگتے تو وہ دیتا ہی نہیں آپ کو کہتا ہے ہی نہیں میرے پاس تو شریف فقیر کے پاس نہیں ہے تو آپ دس ہزار اپنے زکات کی رقم اس کو دے دیں جو اشار ادا کرنی ہے جب وہ لے رہے اس کے ہاتھ میں آ جائے آپ نے مالک کر دیا اس کے بعد آپ اپنے قرضے کی ڈیمانڈ کریں میرا قرضہ مجھے دے دیں تو وہ تو یا تو دے دے گا شریف آدمی ہوگا تو اس کے پاس ابھی رقم آئی ہے تو دے دے گا اگر نہیں ہے تو آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو چھین کے لے سکتے ہیں کہ یہ آپ کی رقم آپ کا قرضہ صحیح ادا نہیں کر رہا اچھا۔ رکاو تو آپ کی ادا ہو چکی ہے اچھا اچھا چلیے بھائی دیکھیے یہ صورتحال ہے لیکن جس جو شرط آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے مطابق زکات نہیں ہوگی ہماری بہنیں کہتی ہیں بھائی ان کا عجیب غریب قسم کا کیسے ماہ قبل جو ہے وہ ان کی رخصتی ہوئی تھی انہیں یہ پتا چلا کہ شوہر جو پہلے سے شرط تھا انہوں نے کھلا لے لیا لے لیا اب کہتی ہیں پریشان ہیں کہتی ہیں کہ صاحب مجھے کوئی دعا بتائیے کوئی وظیفہ کہ میرے دوسری شادی ہے یہ ہماری سوسائٹی کے بہت سے صاحب مسائل ہیں رشتے آ نہیں رہے ہیں خواتین کی شادیاں ہو نہیں رہی خدا خدا کر کے اگر شادی ہو جائے تو اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر وہی ڈیمانڈ رہتی ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمیں کوئی رشتہ مل جائے دیکھا اب یہ یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جناب کہ میرا شوہر جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے کسی اور سے اس کا نکاح نہ ہو یہ ایک ایسی حقیقت سے آنکھ چرانا ہے کہ جو سخت نقصان کا باعث ہے کیونکہ اس وقت بھی پاکستان کی آبادی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ففٹی ٹو پرسینٹ جو خواتین کا ریشو ہے فورٹی ایٹ مردوں کا ہے یعنی مردوں کی تعداد کم ہے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور بلکہ اور شاید کتنی تبدیلی آ چکی ہے اتنے عرصے کے اندر یہ پرانے فگرس کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں تو اب تو یہ ممکن ہی نہیں رہے گا کچھ عرصے کے بعد کہ ایک خاتون کے حصے میں ایک مرد آ جائے یعنی اگر ہم آزاد و شمار کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہا نا کہ اب دوسری شادی شوہر نے کی ہے تو اس نے کون سا گناہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے تو اس سے دوسری اپنے سوتن سے اتنی نفرت کرنا اتنا اللہ اس اس کے کے ساتھ ساتھ زندگی نہ گزارنا خود گناہ کی بات ہے اور اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المقیات ہن الفاشقات کے خلا لینے والیاں وہی فاقاشقہ ہیں گناہ گار عورتیں ہیں وہ تو اس وجہ سے خلا لینا کوئی شریف وجہ نہیں ہے جائز وجہ نہیں ہے اور بہرحال شوہر نے دھوکہ بازی کی وہ اس پہ گناہ گار ہے اور اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی اور اس کے اوپر جواب دینا جواب دہ ہوگا بلکہ اس کے لیے حدیث کے لیے ماں کے منگشہ ملنا جو دھوکہ دھوکا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو بہرحال بہرحال اپنے رشتے کے لیے ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو رکعت نوفل کراتے حاجت کے پڑھیں ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رشتہ ہو جائے گا اور چاہیں تو روزانہ سو مرتبہ درود ہے جینا کا ویٹ کرے تو ان بہت جلدی معاملہ حل ہو جائے گا اچھا میں نے یہ پوچھا تھا کہ جس کمرے میں یہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں اس کمرے کے بیڈ وغیرہ پر یہ سو سکتی ہیں نہیں نہیں نہیں مسئلہ یہ کہ خاتون کے لیے جو اعتکاف کی جگہ ہوتی ہے وہ اس کی مسجد بیت ہوتی ہے جہاں وہ نماز پڑھتی ہے جی ہاں جہاں وہ نماز پڑھتی ہے اتنی جگہ اس کے احتکاب کی جگہ ہے اسی جگہ میں یہ بیٹھے گی لیٹیں گی جو کچھ کرنا کرے گی ضرورت کے تحت وہاں سے نکلیں گی واش روم کے لیے جانا ہے یا کھانا اٹھانے کے لیے جانا ہے تو اس کام کے لیے تو کر سکتے ہیں باقی جو ہے اور کسی کام سے نہیں نکل سکتے کوئی خاتون اکیلی رہتی ہیں گھر میں اکیلی سے مراد یہ کہ میاں بیوی بس دو ہی ہیں ایک کپل ہے شوہر جو ہیں وہ دفتر پہ گئے ہوئے ہیں خاتون اکیلی ہیں کھانا پکانے والا گھر میں کوئی نہیں ہے تو آفاظ کے لیے بچہ بھی ہے چھوٹا تو کیا کریں گے کچن میں جائیں گے کھانا پکائیں گے دیکھیں اگر اپنے لیے کھانا پکانا ہے موتقز کے اپنے کام کے لیے کھانا پکانا ہے تو ایسی صورت میں بہرحال وہ کھانا پکا سکتے ہیں اپنے لیے لیکن اس کے ساتھ شوہر کے لیے پکائیں یا بچے کے لیے پکائیں تو ایسی صورت میں اعتکاف کرا جائے گا کیونکہ مرتکب کو صرف اتنے اتنی اجازت ہے خود اپنے ضرورت کے لیے جو ہے وہ نکل سکتا ہے شو کی مرضی کے بغیر احتکاف کیا جا سکتا ہے احتکاف کیونکہ نقلی نسلی ہے وہ شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں کی جا سکتے جس کے بچے ہیں زیادہ اور وہ واحد گھر میں خاتون کام کرنے والی ہے تو ظاہر ہے اگر وہ احتکاف میں بیٹھ گئی تو گھر سارا جو ہے الٹا ہو جائے گا تو ایسی خاتون اعتکاف کر ہے ایسی خاتون اعتکاف نہ کرے بلکہ میں سمجھتا ہوں پرانا حدیث کی روشنی میں کہ اس کو بچوں کی اور اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں احتکاب سے زیادہ سواد ملے گا احتکاب تین دن کا ہو سکتا ہے اعتکاب جو سنت ہے وہ تو یہ رمضان کے پورے اشرے کا ہوتا ہے نو دن یا دس دن جتنے ہی بنے البتہ جو تین دن کا احتکاب ہوگا وہ نفری احتکاب ہوگا اچھا خاتون اعتکاف میں گئی گئی تھیں بیٹھی وہاں اعتکاف میں اور ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ان کی ناپاکی کے دن شروع ہو گئے تو کیا کریں گی تو ایسی صورت میں اگر وہ رمضان کے آخری عشرے کا کیا تھا دو تین دن گزرے تھے یا پانچ دن میں گزرے تھے تو اس کے بعد ان کو مخصوص ایام وغیرہ شروع ہو گئے جس کا روزہ نہ ہو سکا تو ان کا احتکاب ختم ہو جائے گا اب جب یہ پاک ہو جائے اگر انہی دنوں میں پاک ہو جائے رمضان ہی میں تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے حکم ہے کہ اس احتکاف کی قدا کریں اور احتکاب کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھ کر صبح سے لے کر شام تک اپنے متکف میں بیٹھ جائیں احتکاف کی جگہ میں تو وہ قزا کی نیت سے وہ قضا ہو جائے گی اس میں اچھا اگر دس دن کے احتکاب میں سے پانچ دن کا اعتکاب جو ہے وہ شرعی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گیا تو اس کے جواب میں صرف ایک دن کا جی ہاں ایک دن کا احتکاس ہے تو خواتین تو بڑے فائدے میں ہیں نہیں سب کے لیے تقریباً <laughs> اچھا۔ یعنی مردوں سے بھی اگر نو دن کا احتکاب ٹوٹ گیا بالفرض نو دن تھے اور دسواں دن نہیں ہو سکا ہاں۔ تو تب بھی قضا اگر کرنی ہے تو وہ ہاں۔ ایک دن کی قضا ہوگی یہ اتقاف میں خصوصی رعایت ہے اچھا قضا ایک ہی دن کی ہوگی جی۔ اچھا اچھا اچھا یہ بتائیے کہ مسجد ہاں۔ یہ بھی میں اس کا بتا رہا ہوں کہ جو سنت احتکاف ہے البتہ جی۔ اگر واجب ہے تو واجب کو تو پورا ہی کرنا پڑے گا جتنا ایام کا تھا وہ نہیں تو واجب تو یہ یہ دس دن والا واجب یہ تو سنت ہے واجب تو منت والا تو وہ تو پورا ہی کرنا پڑے گا یہ سنت والا احتکاب ہوئے اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک گھر میں خاتون جس جگہ آپ نے فرمایا کہ جو اس کی مسجد میں نماز کی جگہ ہے جو اس کی اپنی مسجد ہے جہاں اس پر مسلح مسلح بھیجتا ہے کیا اسی جگہ میں خواتین تین کر سکتی ہیں گھر میں دیکھیں اگر ایک ہی گھر کی خواتین ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر یہ بالکل اور جتھا جتھا جمع کرنا ہے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں بھی سامنے آتی ہیں اور اس کے علاوہ عموماً ان کا ٹائم باتوں میں گزرتا ہے تو پھر یہ غلط ہے تو گھر ہی کی ہے تو ٹھیک ٹھیک ہے سات بہو ایک ساتھ بیٹھ سکتی ہیں بڑی اچھی بات ہے تو بڑے نیکی یہ مجھ سے سوال پوچھا تھا ایک خاتون نے کہ میں اپنی ساس کے ساتھ احتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں ہاں بہت اچھی بات ہے تعلقات اچھے ایک نیا میں دو تلوار والا مسئلہ تو نہیں ہے یہاں پر <laughs> لیکن یہ تو اچھی بات ہے کہ نیکی میں ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ خاتون جب احتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اپنے مسلح پہ ظاہر ہے انہیں سے باہر نہیں آنا کھانا بھی وہیں کھانا صرف باتھ روم وغیرہ کے لے آنا دوسرا کوئی شریک ہو سکتا کھانے میں جی ہاں دوسرا آگے کھا سکتا ہے مسجد جو حضرات حضرات کھانے پر بیٹھے احتکاف میں بیٹھے ہوئے جب وہ کھانا کھا رہے ہیں ان کے ساتھ غیر کھانا کھا سکتے ہیں اس میں کھانا کھانے کا مسئلہ ہے اگر کھلانے والے کا اپنا ذاتی کھانا ہے تو دس آدمیوں کو بٹھا کے کھلا لے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر یہ کھانا مسجد انتظامیہ کی طرف سے تو پھر غیر متقف کو وہاں پر نہیں بٹھانا چاہیے نہیں اچھا مسجد میں تو کھانا پینا منع ہے ہاں، کھانا پینا منع ہے البتہ اس کے جواب کی صورت یہی ہے کہ اگر آپ موتقف نہیں ہیں لیکن مسجد میں کھانے پینے کا ارادہ ہے تو پھر آپ مسجد میں داخل نقلی اعتکاف کی نیت کر لیجئے تو اس سے کھانا پینا سونا وہ حلال ہو جاتا ہے اعتکاف میں موبائل استعمال کیا جا سکتا ہے دیکھیں اعتکاف میں موبائل استعمال کرنا یا تو کال سننی ہے کال سننے کے لیے اگر بیل لگائیے تو برا ہے کہ مسجد میں شور شرابہ اس سے ہوتا ہے اگر وائبریٹر پہ بھی لگایا ہے تو کوئی ضروری شرعی بات ہے تو وہ تو کر سکتے ہیں موبا بات تو ویسی بھی جائز نہیں ہے البتہ سے علما حضرات ہیں مفتی حضرات ہیں ان کے پاس موبائل وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے شرح مسائل کے جوابات دیتے ہیں ان کے لیے حرج نہیں ہے یا کوئی انتظامیہ کا آدمی ہے اس کو یوز کرنا پڑتا تو مسجد میں مطلب اپنے اعتکاف میں بیٹھ کر اس قدر شور کرے آدمی مطلب اللہ کا رہا ہو یا کوئی چیز ایسی پڑھ رہا ہو کہ بآواز آواز بلند یا تلاوت اتنی زور سے کر رہا ہو کہ پڑوس میں جو متقف ہے وہ ہو ہو رہا جائز ہے یہ جائز نہیں امام علیہ سنت السنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح وزیر شریف میں واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ نماز کے بعد اتنے زور سے ذکر کرنا کہ جس سے کسی دوسرے نمازی کی نماز میں خلل آئے یا سونے والے کی نیند میں فرق آئے تو یہ ایسے کر لیں آرام ہے ناجائز ہے اس کو تو اب جو لوگ احتکاب میں بیٹھتے ہیں دس دس پندرہ آدمی مل کے بیٹھتے ہیں حالانکہ دوسرا آدمی ان کے گروپ میں نہیں ہوتا وہ اپنے طور پہ عبادت کر رہا ہے تو اس سے وہ پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے بےچارا تو یہ شرم اس کے اوپر جاتی ہے یہ احتکاب میں سواب کے بجائے گناہ کمائیں گے احتکاب میں خیمہ لگانا چاہیے ہاں، اس میں لگانے میں کوئی حرج نہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یکسوئی کے لیے لگاتے ہیں ہاں، ہاں۔ اس میں حرج نہیں وہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں اچھا مطلب یہ کیا کیا اجتماعی طور پر خیمہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک خیمہ لگایا اس میں پچاس آدمی بیٹھ گئے تو پھر یکسوئی کے لیے لگایا تھا وہ تو پھر بات نہ رہی نا آچل آچل تو اصل میں رواج یہ ہو گیا ہے مسجدوں میں میں نے دیکھا کہ اب اعتکاف کے دن آ رہے ہیں تو مسجدوں میں بڑے بڑے علاقے جو ہیں مختص کر دیے گئے بس ایک چادر باندھی جائے گی اور جو متقف آئے گا وہ اسی میں چاہے دس آئیں پندرہ آئیں بیس آئیں وہ سارے اسی اجرے میں رہیں گے تو اس طرح کیا اعتکاف میں یکسوئی آ سکتی ہے احتکاب تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت ہے ہاں اس میں شریعہ کام کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہونا چاہیے مگر اس طرح سے جس سے اس کی یکسوئی میں فرق پڑ جائے اس کی روح ختم ہو جائے کچھ لوگ عبادت کرنا کچھ لوگ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ اس وقت چاہتے ہیں ذکر کروں کچھ چاہتے ہیں میں نماز پڑھوں کچھ چاہتے ہیں ہمیں سونا ہے تو وہ اس طرح کے اجتماعی خیمے میں یا اجتماعی اس میں جو ہے وہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ انفرادی عبادت ہو سکے دیکھیں لیکن ذکر کرنے والوں کو تو اجازت نہیں ہے اسی طرح کوئی اگر مجلس علم ہے تو اگر وہ یعنی ایک تو نمازوں کے اوقات میں اس کے علاوہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو پھر کسی کونے میں جا کے الگ سے بیٹھے جس سے دیگر لوگ ڈسٹرب نہ ہوں اچھا۔ کوئی تلاوت قرآن بھی کرنا چاہتا تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اتنی زوردار آواز میں کرے اچھا تلاوت قرآن پر ایک بات میرے ذہن میں ہو رہا ہے اس بات السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی بھائی بھائی جان عرض ہے کہ بھی میں ناظر محتم یہ کال ہماری جو ہے وہ منقطع ہوئی اور اس کے ساتھ ہی مجھے احساس بھی نہیں رہا کہ پروگرام ختم ہو رہا ہے بہت ہو رہا ہے بہت سی چیزیں بھی میرے ذہن میں موجود تھیں ابھی میں نے خود کہا تھا کہ ایک سوال اور ذہن میں آیا لیکن کیا کروں پروگرام کا وقت ختم ہوا زندگی بخیر تو اگلے کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے اپنے میزبان ڈاکٹر مد اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابو الدیق کو اجازت دیجیے اللہ حافظ ش